اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گوائن ہے میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے اور ہم نے تم پر یہ قرن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں ہے کو